بلا من اسلم وجهه وهو محسن فله فله اجره اجره عند عند ربه ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہاں جو کوئی اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے اور وہ اچھا کام کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہے اور انہیں کوئی خوف و غم لاحق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے دعوے کی دوبارہ تردید کی اور فرمایا کہ یہ محض تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو موحد اور اپنے عمل میں مخلص ہوگا اور متبع سنت ہوگا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہود و نصارہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس لیے کہ نہ وہ موحد ہیں نہ اپنے عمل میں مخلص ہیں اور نہ متبع سنت ہیں فائدہ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمل کے اند اللہ مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہوں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد کر دیا جائے گا مسلم اس لیے راہبوں سادھوؤں اور صوفیوں کا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں اس لیے کہ ان کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مفقود ہے اسی طرح اگر عمل بظاہر شریعت کے موافق ہے لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں تو ایسا عمل بھی مردود ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے النساء آیت 142